جناب ثابت قطادہ اور حمید نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سے یہ حدیث روایت کی کہا الٹی طرف ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے حدیث کے شروع میں کہا وہ اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اسلام سے مرتد ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے اپنے منہ سے زمین کو کاٹ رہا تھا حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں مر گئے سننے ابو ابودا حدیث نمبر چار ہزار تین سو سڑسٹھ